کل کے اجلاس میں پاکستانی حکومتوں کی اجتماعی وجہ تکفیر بیان کی تھی پہلی جس کا خلاصہ آپ پھر سن لیں اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تمام حکومتیں مشرق لیگ یعنی مسلم لیگ جو ہے اس کا جو پہلے دن سے دستور بنایا گیا تھا دستور کے ساتھ تو تمام حکومتیں متفق ہیں اور وہ دستور سراسر لا دینیت اور کفر پر مبنی ہے کیونکہ اس میں ایک شک یہ رکھی گئی تھی کہ مسلم اور غیر مسلم کا حکومت میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور یہ اللہ تعالی کی بنائے ہوئی شریعت متحرہ جو ہے اس کے ساتھ سراسر تصادم ہے وضاحت اس کی آپ سن چکے ہیں دوسری وجہ تکفیر مسلم لیگ میں جتنے بل اجماع مرتدین تھے یعنی فقہا متکلمین علماء حقانی یعنی شریعت اسلام والوں کے نزدیک جتنے مرتدین تھے ان میں ان کو مسلم لیگ میں مسلمان صاحب کہا گیا اور مسلمان مانا گیا تھے وہ مرتد بھائی جماع امت مرتد لیکن ان کو مسلم لیگ کے اندر کیا مانا گیا بلکہ عجیب بات ہے کہ خود مسلم لیگ کا بانی اول بانی پہلا اس کی بنیاد رکھنے والا وہ ایک بہت بڑے مرتد غیر مسلم فرقے کا معبود ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ فرقہ ہی مرتدوں کا ہے وہ سارا آگا خان تھا سارا آگا خان سوئم تیسرا یہ اسماعیلی بہرے بائج امت کو کافر ہے میں اپنے ہاتھ میں ایک کتاب رکھتا ہوں ان کے مذہب کی ان کے مذہب کے لکھنے والے نے ہی یہ کتاب لکھی ہے کتاب کا نام ہے ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام ڈاکٹر زاہد علی مکتبہ بجنات علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی سے چھپی ہے اس نے اپنے مذہب کی وضاحت کرتے ہوئے توحید اور الوحیت کے مسئلے پر جب کلام کیا ہے تو کلمہ طیبہ یہ کہہ رہا ہے نوز بلّہ مرزا صفحہ نمبر چھبیس پر کتنا سوا یہ جو ہے نا قرآن مجید میں الفلام اللہ اللہ اللہ الخالق البار المصور لکھتا ہے اس میں اللہ سے مراد عقل اول یا امام الزما ہے یعنی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آغا خان ہوتا ہے ہر دور کا وہی اللہ ہے یا عقل اول دس عقل فلاسفہ بناتے ہیں یہ عقل اول کو خود اللہ کہتے ہیں یہ اسماعیلی جی کہ صاف رہا اور لا الہ الا اللہ ہے نا کلمہ طیبہ بات اس کی تفسیر اور معنی یہ خود لکھ رہا ہے یہ کہتا ہے مولانا معز فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے لا امام الا امام الزمان یعنی اللہ سے کوئی عبادت کے لائق نہیں صرف زمانے کا جو امام آغا خان ہے وہی عبادت کے لائق یعنی کلمہ طیبہ کا یہ معنی اللہ کی جگہ اللہ اللہ کہتے ہیں اللہ بول کر امام زمانہ یعنی آغا خان مراد ہے تو ان کے کلمے کا مطلب ہو گیا کہ عبادت کے لائق صرف آغا خان ہے اب ایمان سے بتاؤ جو کلمے کا یہ مانا کرے وہ سارے مسلمانوں کے نزدیک کافر نہیں ہوگا وہ مشرق نہیں ہوگا مرتاد نہیں ہوگا اتنا بڑا کافر اعظم مسلم لیگ کا بانی ہے کیسی عجیب بات بات بھائی پیچھے ہو جائیں پیچھے ہو جائیں ادھر ہو جائیں اتنا بڑا کافر اعظم اتنا بڑے مرت کافر مرتاد غیر مسلم فرقہ اس کو اس فرقے کو اسماعیلیہ بھی کہتے ہیں باطنیہ بھی کہتے ہیں ان کی پھر آگے کئی شاخیں ہیں دروزیہ دروزیہ ان کی ایک شاخ ہے اور نظاریہ ان کی شاخ ہے نظاریہ کو خوجا کہتے ہیں اور یہ مسٹر جناد جو تھا یہ خوجا رافضی تھا یعنی اسی فرقے کی خوجا شاخ سے تھا یہ وہ حق جن کو کچھ ٹھکرا نہیں سکتا جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا سمجھیے کیا کہہ رہا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اس میں کہتا ہے اس میں اللہ سے اشارہ عقل اول کی طرف ہے اور بھی ان کے پاس کیا بیان کریں ان کے کفریات بلکہ جس طرح کہ ہم نے پڑھا ہے لغت کی مشہور کتاب ہے ہمارے لغت کی ہندوستان میں فارسی لغت کی مشہور کتاب ہے غیاس اللغات تو غیاس اللغات میں یہ لکھا ہے کہ یہ اسماعیلی وہ فرقہ ہے جو گھوڑے کے اعلی تناسل کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو خدا سمجھتے ہیں یعنی عبادت کے لائق سمجھتے ہیں گھوڑے کے اعلی تناسل ابھی مان سے بتانا یار اتنا غلیظ فرقہ لان جو کانگریس والے تھے ان کا بڑا گاندھی تھا کون تھا گاندھی یعنی جنہوں نے جو ہندوستان بنانے کے حق میں تھے وہ کون تھے ان کا بڑا گاندھی تھا اس کے اندر بھی یہ سب فرقے موجود تھے یہ سب فرقے شامل تھے بریلوی بھی شامل تھے اور سب دیوبندی پیش پیش تھے اس کے اندر اور یہ جو ہے مسلم لیگ جس کو کہتے ہیں اس مسلم لیگ کا جو سربراہ ہے وہ گھوڑے کے آلائے تناسل کی کی پوجا کرتا ہے اور جو گاندھی ہے وہ پوجا کرتا ہے بت بنے ہوئے کی بنے ہوئے بت اور مورتی کی اب ذرا بات سمجھنا یار کیسی عجیب بات ہے کہ جو بت کو پوجے وہ تو کیا ہو اور جو گھوڑے کے آلائے تناسل کو پوجے یہ ہو مسلم لیگ کا پہلا صدر اور پہلا بانی اس کی جماعت مسلم ہے اور اس کی جماعت کافر ہے ان لائنوں سے ہم پوچھتے ہیں یہ کہاں سے فیصلہ لیا ہے اگر کوئی کہے کہ جی یہ بات اعلی تناسب والی غیاس الغات میں ملتی ہے کہیں اور ارے بھائی اس کو چھوڑ دو چلو یہ جو کتاب ہاتھ میں ہے یہ تو مذہب کی ہے اور مذہب والا لکھنے والا ہے چاندین کر کے تحقیق کر کے اپنے عقائد کو لکھ رہا ہے نام کتنا عظیم کہ ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت ہے وہ حقیقت بیان کر رہا ہے تو حقیقت بیان کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ کلمہ کا معنی ہی یہ ہے لا امام اللہ امام الزمان کیونکہ امام جو ہے اللہ ان کے نزدیک عبادت کے لائق وہی امام زمانہ اس کو کہتے ہیں یہ حاضر امام اس کو کیا کہتے ہیں اس کو یہ شیوں کا بدترین ٹولہ ہے شیوں کا ایک ٹولہ ہے وہ ہیں یعنی غائب امام والے ایک ہیں حاضر امام والے جو غائب امام والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی چھپا ہوا ہے اور وہ آئے گے آئیں گے اور وہ ہمارے قرآن لائیں گے وہ قرآن یہ قرآن نہیں ہے فلاں یہ فرقہ جو ہے ان کا اس کو اتنا عشری کہتے ہیں اتنا عشری شیعہ او بھائی وہ غائب امام والے ہیں اور اسماعیلی جو ہیں وہ حاضر امام والے ہیں اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ہے نا غائب امام ہیں اسماعیل یہ کہتے ہیں جو آغا خان ہوتا ہے وقت کا بڑا ہمارا امام امام زمانہ اس کو کہتے ہیں امام الزمان جس کی عبادت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہی خدا ہے اور وہی قرآن ہے قرآن علیحدہ نہیں بس یہی قرآن ہے یہ جو قرآن ہے اس قرآن کو نہیں مانتے معبود بھی اسی کو مانتے ہیں قرآن بھی اسی کو مانتے ہیں اور جو ہیں اتنا آشری شیے جن کو کہتے ہیں غائب امامیے کیا غائب امامیے جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو امام غائب بیٹھا ہوا ہے وہ قرآن لائے گا لہذا قرآن اس کے پاس ہے یہ قرآن نہیں تو وہ بھی منکر قرآن ہوئے اور یہ بھی لیکن سخت ترین جو کافر جنس ہے نا وہ اسماعیلی ہوئی کنشیوں کی ہے اب اسماعیلی جو ہیں ان کا جو تیسرا وہ لڑکے لاؤ وہ کتاب وہ سبز کتاب لاؤ نا ساری آل انڈیا بڑی موٹی جو ہے جس کے اندر سارے اجلاس ہیں یہ جو اسماعیلی ہیں ان کے متعدد نام ہے آپ ذہن میں رکھیے گا ان کو کرامتا بھی کہتے تھے کرام باطنیہ اسماعیلی فاطمی یہ سبھی کرنی سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں اس لائن کی جو پہلا صدر تھا اسماعیلی آغا خان آغا خان تیسرا میرے پاس پہلے کی بھی تصویر پڑی ہوئی ہے یہ بیٹھا یہ پہلا صدر ہے سر سارا آغا خان اس کو ہم نیچے لکھا ہوگا دیکھ رہے ہو نا کتنا بڑا مسلمان ولی لگ رہا ہے میرے پاس آغا خان اول جو ہے ادھر کا اس کی بھی تصویر ہے وہ داڑھی والا ہے ایران سے آئے تھے اٹھارہ سو تقریباً اٹھتیس یا چونتیس میں وہ بلوچستان کے راستے سے داخل ہوئے اور پھر اس وقت انگریزوں کی جنگیں ہو رہی تھی پٹھانوں اور سندھی مسلمانوں کے ساتھ تو یہ پہلا جو خان تھا آغا خان اس کتے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو ملا کر تو انگریز کی حمایت کی اور مسلمان مارے یہ ہمیشہ روز اول سے کتی کے بچے یہ انگریز کے ہی وفادار چلے آ رہے ہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں اچھا اس وقت اور یہ مسلم لیگ جو بنی تھی ہاں، یہ فری میسن جو ہے نا فری میسن کا جو رکن تھا یہ تو پکی بات ہے آغا خان سوم اچھا یہ آغا خان سوم جو ہے نا اس کا نام تھا سلطان سر محمد شاہ کیا نام تھا سر محمد شاہ یہ اٹھارہ سو اٹھارہ سو ستہتر میں پیدا ہوا اور انیس سو ستاون میں اس کی وفات ہے United National High Commissioner for Refugees کا بانی اور اسماعیلی فرقہ کا روحانی پیشوا اور فریمیسن جو یہودیوں کی خاص جماعت ہے اس کا یہ خاص کارخانہ خیر یہ تیسرا اب ایمان سے بتانا بھائی جو اسماعیلی فرقے کافر پھر بلجمائے اب دیکھو بھائی اس کو دیوبندی کافر کہیں گے کہ نہیں ارے بھائی جب دربار پر جانے والے کو وہ کافر کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنے والے کو کیا کہتے ہیں وہابی بھی ٹولہ کافر کہتے ہیں تو جو کلمہ ہی یہ کرے لا امام امام الزمان لا الہ الا اللہ کی بجائے لا لا الہ امام امام الزمان اور وہ کہے اللہ امام زمانہ جو ہے وہی اللہ ہے اور عقل اول جو ہے وہی اللہ ہے اب ایمان سے بتانا یہ ممکن ہے کہ پھر بھابھی اس کو کافر نہ سمجھے بول اس کا مطلب ہے یہ تو سب کے نزدیک کافر ہوگا کہ نہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پھر دیوبندیوں بھی خصوصاً شبیر عثمانی جو دیوبندیوں کا تھا شیخ الاسلام جس نے مجرم لیگ کا ساتھ دیا تھا تو اس نے اس کو بھی مسلم کہا کیونکہ مسلم لیگ جو کہتا تھا اور مسلم لیگ کے حق میں تھا تو مسلم لیگ کا پہلا بانی اس کو وہ کافر کیسے سمجھے گا اگر پہلا جو ہے وہ کافر ہوگا تو پھر تو کوفر لیگ کافر لیگ ہوگی مسلم لیگ تو نہیں ہو سکتی سمجھ نہیں آ رہی بھائی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پہلا جو ہے پہلا صدر مسلم لیگ کا وہ سر آغا خان سوئم سر سر سر محمد خان ہے اور وہ کون ہے اسماعیلی بورا ان کا معبود ہے فرقے کا معبود ہے وہ اس کو خدا جانتے ہیں یہ پوجا پاٹ کرواتا ہے اپنی قرآن بھی یہی ہے سب کو یہ قرآن کو اب اتنے بڑے کافر اعظم جو ہیں وہ ان کا جو بڑا جو ہے وہ کتنا بڑا کافر اعظم ہوگا اور وہ کون بن رہا ہے مسلم لیگ کا پہلا صدر اب ایمان سے بتانا مسٹر جنا کی کابینہ اور نیچے جتنی حکومتیں ہیں وہ کیا پہلے صدر کو کافر اعظم کہیں گے کافر مانیں گے کافر مانیں گے تو مسلم لیگ کیوں کہہ رہے ہیں بھائی بولتے نہیں ہوئے اب اس جاہل ملا کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ ان کی ایک وجہ تکفیر اتنا آیا ہے اتنا واضح ہے کہ یہ تمام مرتدوں اور خصوصاً اسماعیلی جو ہیں ان کو مسلمان سمجھتے ہیں اور لانت ہے ان ملاؤں پر جنہوں نے مرزائیوں کو تو کافر کافر قرار دلوایا بات کو سمجھنا کافر قرار دلوایا حالانکہ وہ شریعت میں تو پہلے کافر تھے نہیں سمجھ لگی لیکن ان لائنوں نے شریعت متحرہ پر برتری اسمبلی کے ثابت کرنا چاہیے تو ان ان حرامیوں نے ان کو اسمبلی کی برتری کو ثابت کیا اور اسلام شریعت کی جو ہے نا باللہ بلّہ ذالک وہ زیردستی ثابت کی اور اس کو فوقیت اس کو دی کہ جب تک اسمبلی نہیں مہر لگائے گی تو شریعت کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی لہذا شریعت متحرہ میں اگرچہ مرزائی کافر ہیں لیکن اسمبلی نے کیونکہ کافر نہیں قرار دیا تو اس وجہ سے وہ کافر نہیں تھے جب اسمبلی نے قرار دیا تو پھر کافر قرار پائے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اسمبلی بڑی ہے اور شریعت چھوٹی ہے مسلم یہ کافر یہ کتے لانتی حرام زادے یہ کیسے عجیب مسلمان ہیں ملا بھی اور جو غیر ملا بھی کہ جو سمجھتے ہیں کہ شریعت متحرہ کی تک کا جو حکم ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسمبلی کے بینچوں جو بیٹھے ہیں ان کی حیثیت ہے وہ جب مہر لگائیں گے تو پھر شریعت کی قدر بنے گی ورنہ نہیں بتاؤ یہ آج خود کفر ہے یا نہیں بولو اچھا لیکن میں ایک بات کروں گا ادھر دیکھیں میں یہ بھی ساتھ کہوں گا کہ بتائیں جب اسمبلی کی تکفی اسمبلی کے کافر قرار دینے سے وہ کافر بنے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر اسمبلی آج پھر اپنا فیصلہ بدل لے اور الیکشن ہو جائے اسمبلی میں اور ووٹ پڑ جائیں زیادہ مرزائیوں کے مسلمان ہونے کے حق میں تو پھر ایمان سے بتانا پھر اسمبلی کا فیصلہ بدل جائے گا کہ نہیں جب بدل جائے گا تو میں حرام زادے ملاؤں سے پوچھتا ہوں بتاؤ اب تمہارا کیا بنے گا اور اس کا مطلب ہے پہلے دن سے تم نے اسمبلی کو اتنا مطلق العنان اور بے لگام قرار دیا کہ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شریعت وہ وہ, وہ کافر قرار بھی دے سکتی ہے اور پھر مسلمان بھی قرار دے سکتے کافر بھی قرار دے سکتی ہے اور مسلمان بھی قرار دے سکتی ہے جس کو جس طرح چاہے تو لانتی ہو تم تو کافر قرار دینے چلے تھے پردائیوں کو اور اس نظریے کے ساتھ تم تو خود کافر ثابت ہو گئے جو بھی جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام قرآن اور شریعت پر کسی اور کو برتری دے گا فوقیت دے گا ترجیح دے گا اس کی بالادستی ثابت کرے گا وہ کافر ہے کہ نہیں ہے یار خیر ان لائنوں نے کیا کیا اپنا کباڑا کیسے کیا ہم اس کی طرف کیا جائیں لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کیسی عجیب بات ہے بھائی مرزائی کافر قرار دیا گیا اور جو اسماعی مرزائی نے نبوت کا دعویٰ کیا نا بولو کس کا دعویٰ کیا اور جو آغا خان ہے وہ تو دعویٰ ہی خدا ہونے کا کرتا ہے تو کتنے حرامی ہیں یہ ملا کہ نبوت کے دعوے کرنے والے کو کافر قرار دے رہے ہیں اور جو خدا کا خدا ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے وہ مسلم لیگ کا پہلا صدر ہے وہ حرامی ملا کہو حرامی ملا ہے ایسے خدیسوں پر یہ ہمارے فدو کے بچے یہ ہمارے مشائق ہیں ہم ایسے لونڈے ہیں ایسے بےمان بے وقوف لوگ ہیں کہ ہم ایسے کتوں کو اپنے مشاق مان لیں خبردار ایسوں کو کھڈے میں پھینکتے ہیں ہم ہمارے ایسے ایسے بےمان منافق بےمان بے عقل لوگ جو ہیں وہ ہمارے کوئی مشاق نہیں ہو سکتے اندھا پن چل رہا ہے سمجھ نہیں آئی بات کی وہی بات کسے خبر اپنا کسے خبر کے سفینے ڈبو چکی کتنے فقی ہو صوفی ہو شاعر کی ناخوش اندیش اچھا اب بتاؤ بھائی اسماعیلی بہرے کو مسلمان سمجھنا یہ سری کفر ہوا کہ نہیں ہے جب یہ سری کفر ہے تو یہ ساری حکومتیں کرتی ہیں کہ نہیں کرتی تو تمام پارٹیوں کا اور تمام حکمرانوں کا اجتماعی کفر ہو گیا دوسرا بول تو دوسرا کفر ہو گیا تیسرا کفر شروع کروں اقوام متحدہ کے چارٹ کو ماننا اور ویٹو پاور کافروں کی پانچ کافروں کی ویٹو پاور تسلیم کرنا یہ تیسرا کفر ہے ویٹو پاور کا معنی قرآن مجید کی آیت پڑھے نا اور ادھر ویٹو پاور کا معنی کریں تو دونوں ملتے ہیں قرآن مجید فرماتا ہے لا یو سالو آما یا فالو ہم یو سالوں اللہ فرماتا ہے کہ میری شان یہ ہے کہ جو کام کروں مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا میں سب سے پوچھ سکتا ہوں یہ شان ہے اس کی لا یوس آلو اما یف آلو وہ یوس کیا فرمایا مولانا رفیق صاحب سن رہے ہیں نا کیا فرمایا اللہ تعالی نے لا یوس آلو اما یف آلو وہ یوس اللہ تعالی کی یہ شان ہے کہ لا عما عام اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا حتیٰ کہ سید صلی اللہ علیہ وسلم با این حیثیت با این شان کہ وہ محبوب خدا ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھ سکتے جو یہ کہے کہ وہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پوچھ سکتے ہیں وہ کافی ارے بھائی الہ وہی ہوتا ہے جس کو کوئی نہ پوچھ سکتا کیونکہ وہ غایت اور منتہا وہ انتہا بس اور انتہا اسی پر ہو سکتی ہے جو ہر کسی سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو اور جو ہر کسی سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے پھر اس سے کون پوچھ سکتا ہے اگر کوئی پوچھ سکے تو پھر تو محتاج ہو گیا سمجھ نہیں آ رہی اب لا جو سالو اما یفان وہ جو سالون ہر کسی سے وہ پوچھے گا ہر کسی سے یہ خان یہ شان کس کی ہوئی اب آئیے ویٹو پاور کو چھیڑے اس لفظ کا کیا مانا ہے ویٹو مانا تردید پاور مانا طاقت تردید کی طاقت جس کا واضح مطلب یہی نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ابھی شان آپ نے کہ بھئی ہم پانچ ہیں اور ہم پانچ کافر ہیں ہم جو کہیں گے سب کو ماننا پڑے گی اور ہمیں سب کی ماننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے مرضی آئے تو مان لیں مرضی آئے تو مولانا رفیق صاحب یہ ایسے ہی ہے مانا کہ غلط ہے ویٹو پاور کا اب یہی مانا ہوگا کہ بھئی ہماری یہ شان ہے ہم پانچ کافروں کی ویٹو پاور کی جتنا ملک ہیں وہ پانچ پانچ پانچ ہیں اور پانچوں کے پانچوں کیا ہیں کافر ہیں تو وہ ویٹو پاور کا اب کیا مانا ہوا وہی وہی پاور نہیں مانتے تمہیں تم کون ہوتے ہو ہماری نہ ماننے والے اڑا دیں گے اس کا مطلب ہے وہی شان الوحیت جو اللہ تعالی کی شان تھی ویٹو پاور مان کر کافروں کی مانی گئی کافروں کے لیے وہی شان مانی گئی کہ کوئی اور بات ہے بولتے نہیں جانے یہ شان اللہ کی تھی کہ میں سب سے پوچھ سکتا ہوں مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور ان کتے کافروں نے یہ شان اپنے لیے ثابت کی اور جتنے ماننے والے ملک ہیں انہوں نے ان کافروں کی یہ شان مانی کافروں کے لیے یہ شان الوحیت کو ثابت کیا اور تسلیم کیا اب بتائیں یہ سب کے سب ملک جو ہیں حکمران حکومتیں وہ مشرق ثابت ہوئی کیوں کیوں کہ انہوں نے اللہ تعالی کی وہ شان جو اس کے ساتھ مختص ہے اور کسی اور میں جانا اس کا محال ہے انہوں نے کافر کے لیے مانی کافر کے لیے تسلیم کی مسٹر جنا نے کہا تھا کہ ہم پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اقوام متحدہ کا پابند رہے گا یہ مطالعہ پاکستان میں عام لکھا ہوتا ہے ہم اچھا وہ پانچوں کافر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ویٹو پاور ہو سعودیہ والے اور عرب والے اور ہندوستان والے پاکستان والے پلیتستان والے یہ سارے جو ہیں یہ اس کی ویٹو پاور کو مان اس کی ویٹو یعنی کافروں کی یہ شان نوز اللہ جو اللہ تعالی کے لیے خاص تھی یہ مان کر مشرق بن گئے اور شرک اکبر ہوا یہ نہیں ہے کہ یہ شرک اصغر ہے شرک اکبر ہو گیا کون سا شرک ہو گیا شرک اکبر ہو گیا اب اگر کوئی کہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ڈر کے مارے سب مان رہے ہیں کس کے مارے ڈر کے مارے مان رہے ہیں ان کی ویٹو پاور جو تسلیم کر رہے ہیں تو ڈر کے مارے کہیں بھائی ہمیں وہ ہمارا ملک نہ چھین لیں ہمیں ختم نہ کر دیں یہ بات مسٹر جنا نے بھی کہی تھی لیکن کسی اور موقع پر ویٹو پاور ویٹو پاور جو ہے اس کے تسلیم عدم تسلیم کے موقع پر نہیں ایک اور موقع پر مسٹر جناح نے یہ بات کہی اور عبد القیوم ہزاروی یہ جامعہ نظامیہ جو ہے اس کا مفتی مر گیا ہے ویسے ہی مردہ تھا اور مر بھی گیا ہے وہ زندہ ہی مردہ تھا تو اس مردہ نے بھی میرے ساتھ یہ بات کی تھی کہ یہ حکومتیں مانتے ہیں کہ یہ کفر کا نظام ہے لیکن بات کیا وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں پھر وہ پہلی بات جو مسٹر جنا کی ہے کہ اس نے یہ بات کہی تھی یہ ڈاکٹر اسرار جو ہے نا اس نے کہی اس نے بھی کہی ہے اور اس سے پہلے نیچے والی کتاب دکھانا اس سے پہلے اس سے پہلے اب دستار خان نیازی یہ کہہ چکا عبدالستار خان نیازی نے یہ اس کی کتاب ہے خود نوشت یعنی روایت کس طرح کی کہ وہ خود منہ سے بولتا گیا بتا گیا بتاتا گیا اور لکھنے والا لکھتا گیا اب عبدالستار خان نیازی کے یہ حالات جو میرے کتاب میں ہاتھ میں کتاب ہے اس کے یہ حالات اس کے اپنے بتائے ہوئے ہیں بولو بولو یعنی صاحب حالات کے حالات اس کی زبانی ہے اس کا نام ہے میں مولانا ابد ستار خان نے آج لکھا ہوا ہے نا اوپر دیکھ رہے ہیں اس کے صفحہ نمبر جو ہے وہ اٹھارہ اور انیس پر مسٹر جناح کے ساتھ اس کی گفتگو ہے اس کو درج کیا گیا ہے کیونکہ یہ مسٹر جناح کے تحریک پاکستان کے دور میں پلیتستان کے دور میں یہ کیا تھا یہ کارکن تھا مسٹر جنا کا یہ کیا تھا یہ اس کا ہم سب اس وقت یہ تقریباً میرے خیال میں بی اے کا اسٹوڈنٹ عبد الصار خان تو ایک گفتگو اس نے لکھی ہے جو اس کی مسٹر جناح کے ساتھ ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے میں نے مسٹر جناح سے یہ تو قائد اعظم کہتا ہے نا کہ میں نے قائد اعظم سے کہا کہ حضرت ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نظام حکومت کا نام خلافت ہے جمہوریت نہیں جمہوریت لادین نظام ہے اور خلافت دینی نظام ہوتا ہے تو کیوں نہ ہو جس وقت آپ مسلمانوں کے سیاسی رہنما بنے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کا ہی جو پروگرام ہے خلافت والا وہ ان کو پیش کیا جائے آپ خلافت کی بجائے جمہوریت کا نام کیوں لیتے ہیں خلافت میں یہ ہے پھر اس نے سمجھایا خلافت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لاکھ آدمی ایک طرف ہے اور مقابلے میں ایک شخص اللہ تعالی کے قرآن کی دلیل لایا ہے تو ایک لاکھ کی بات رد ہو جائے گی اور ایک کی مانی جائے گی یہ اب دستار خان نیازی اس کو کہہ رہا ہے اس کو مسٹر جناب اور جمہوریت کا یہ مطلب ہے کہ ایک اگرچہ قرآن لا رہا ہے لیکن دو یا تین یا دس یا لاکھ آدمی زیادہ ہیں تو ایک کے مقابلے میں اب ان کی مانی جائے گی اور اس قرآن والے کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا تو یہ تو جمہوریت کا نظام لا لادین نظام ہے تو آپ دینی نظام کی بات کریں خلافت کی تو مسٹر جناج نے جواب دیا جواب پڑھ کر سناتا ہوں اس نے کہا اس چیز یعنی نظریہ خلافت کا پرچار سے ہمارے دشمن اور بھڑک اٹھیں گے آپ لوگ نہیں جانتے کہ اگلے روز روز مسٹر جیکار ایک ہندو لیڈر کہہ چکا ہے کہ اگر انکرا ترکی کا دارالخلافہ انکرا سے ایک تیر چلایا جائے تو وہ سیدھا دہلی تک پہنچ جاتا ہے کیا مطلب کہ اس ہندو لیڈر نے یہ کہا کہ دنیا کے مسلمان سب ایک اب مسٹر آگے کہتا ہے اس لیے کیونکہ کافر پہلے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک ہے تو اس لیے میں ان لوگوں یعنی غیر مسلم عیسائیوں اور ہندوؤں سکھوں کو اور زیادہ تلخ نہیں کرنا چاہتا تلخ نہیں کرنا چاہتا یعنی ان کو غصہ زیادہ دلانا لہذا میں جمہوریت کا کفر کا نظام یعنی تسلیم یہ کر رہا ہے کہ یہ نظام جو میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں تو اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ تاکہ کافر ناراض نہ ہو جائیں کیا کیا کیا, کیا وہ پہلے یہ جو ہم ایک علیحدہ مسلم لیگ بنا کر چل رہے ہیں وہ اس کو بھی مشکل سے گوارا کر رہے ہیں تو اگر میں کہوں کہ ہمارا پروگرام بھی اسلامی ہوگا تو پھر تو یہ سارے دشمن اور زیادہ ناراض ہو جائیں گے تو میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا اب یہ دیکھیں تو یہاں پر ذرا غور کریں اس کا مطلب ہے اس تقریر سے ثابت ہوا کہ جمہوریت عبدستار خان نیازی بتا رہا ہے اور مسٹر تسلیم کر رہا ہے کہ جمہوریت کافروں کا نظام ہے مسلمانوں کا نہیں کیا کیا کیا بولو مرو مرو کیا کیا اور مسلمانوں کے نظام کا نام کیا ہوتا ہے جمہوریت میں بڑا حاکم عوام ہوتے ہیں اور خلافت میں بڑا حاکم اللہ ہوتا ہے خلافت میں اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے اور خلیفہ وقت چلانے والا ہوتا ہے جمہوریت میں عوام کی بکواسات ہوتی ہیں اور چلانے والا حاکم ہوتا ہے اب سمجھ آ گئی مرو بولو اچھا تو ایک تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ نہیں اب ان لائنوں کا کیا بنے گا جو حرامی کہتے ہیں کہ جمہوریت اسلامی ہوتی ہے بھائی تمہارا باپ اب دستار خان نیازی اور مسٹر جناح یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جمہوریت کا نظام کافروں کا ہے مسلمانوں کا تو حرامی تم کہتے ہو جمہوریت اسلامی ہوتی ہے تو یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ کیسے بن گیا نمبر ایک نمبر دو مسٹر کہہ رہا ہے کہ اگر میں جمہوریت کو چھوڑتا ہوں اور خلافت کا نظام اسلامی اس کی بات کروں گا تو کافر مجھ سے کیا ہو جائیں گے ناراض ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے یہ کافروں کو راضی کرنا چاہتا تھا خدا رسول کو راضی کرنا نہیں چاہتا تھا ٹھیک ہے بھائی اور جو کافروں کو راضی رکھنا چاہتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے اور پھر کیسی عجیب بات ہے بھائی کہ جب جمہوریت کافروں کا نظام ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کافروں کو راضی رکھنے کے لیے خوش رکھنے کے لیے ان کے نظام کی بات کرتا ہوں تو بتائیں اللہ تعالیٰ کا نظام جو خلافت کا ہے یہ اس کی بات نہ کر کے اس نے جب جمہوریت کی بات کر کے کافروں کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ کے نظام خلافت کی بات نہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا اے کیا کافر جو ہے وہ اپنے نظام کے بغیر راضی نہیں ہوگا نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اپنے نظام کے بغیر راضی ہو جاتا ہے معلوم ہوا اس کافر اعظم نے اپنا کافر ہونا سارا دکھا دیا بتا دیا کہ میں کیا ہوں بات نہیں سمجھے بھائی خیر بات آگے لمبی ہے پھر یہ کہہ رہا ہے اب دستارخان نیازی کہ میں نے کہا سر آپ اپنا فرض ادا نہیں کر رہے ہیں سارا آپ اپنا فرض خیر وہ کہتا ہے پھر آگے بات چلتی گئی تو ایک مول ابراہیم تھا ابراہیم چشتی اس نے وہ پیچھے ہٹا اس نے کہا حضرت آپ داڑھی کیوں نہیں لکھ رکھ لیتے کس نے کہا مولوی ابراہیم چشتی تھا وہ بھی اسی ملاقات میں موجود تھا شامل تھا تو اس نے کہا حضرت آپ داڑھی کیوں نہیں رکھ لیتے تو اس نے جواب دیا کہکا لگا کر مولوی صاحب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا داڑھی نہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی اس کا مطلب ہے وہ داڑھی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اور باقی ٹھیک ہے جو اسلام کو کچھ نہیں سمجھتا خدا رسول کو کچھ نہیں سمجھتا اور کافروں کو راضی کر رہا ہے وہ داڑھی کو کیا سمجھے گا بھائی خیر پھر آگے کہتا ہے دیکھے مصطفیٰ کمال اتاتر کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی اس کے باوجود وہ ہم سے بہتر مسلمان تھے اور یہ پتا ہے کہ یہ اتاتر کیا کیا, کیا شخص تھا یہ کیا لانتی تھا مصطفیٰ کمال پاشا یہ وہ حرام نہیں تھا حرامی کافر اعظم یہ یہودی نسل تھا نسلن یہودی تھا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کروایا سلطنت عثمانیہ کو ختم کروایا انگریزوں کے ساتھ مل کر حرام زادے نے اور یہ وہ کافر اعظم ہے جو قرآن مجید کو پکڑ کر اس کو مکے مارتا تھا اور کہتا تھا کہتا تھا یہ یہ قرآن ہے ظالم کتاب جس نے دنیا میں فساد پھیلا رکھا ہے اور آسمان کی طرف مکے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ میں اس خدا کو مکے مارتا ہوں جس نے یہ کتاب اتاری ہے اب بتاؤ اتنے بہن چود ماں چود کافر اعظم کو یہ ماں چود کیا کہہ رہا ہے بہتر مسلمان کیا کہہ رہا ہے بہتر مسلمان اور اس کی کابینہ نے اس کے مرنے پر تعزیت کی تھی اور بڑا رنج و غم کا اظہار کیا تھا کہ بہت درد ہوا وہ اتنے بڑے عظیم مسلمانوں کے رابر لیڈر تھے ہاں جی کیونکہ اس کے ساتھ کا تھا نا بہن چود اس وجہ سے پسمانی یاری اسی وجہ سے جنرل مشرق کہتا تھا کہ میرا آئیڈیل کون ہے کمال پاشا تو ناچیز نے جنرل مشرق کے آئیڈیل کا تعارف ایک موضوع لگایا تھا آپ اس کو سنیں حوالہ جات اس کے اندر موجود ہیں اور اس بہن چود کافر اعظم کے کفریات جو ہیں وہ سب میں نے ظاہر کیے ہیں آپ اس کو سن سکتے ہیں کیا موضوع کا نام ہے جنرل مشرق کے آئیڈیل کا تعارف خیر یہ کہتا ہے مسٹر جنا یہ مسٹر جنا کے کفر کی مسٹر جنا کے بڑے کفر کی ایک وجہ کمال پاشا کو مسلمان سمجھنے کی بھی ہو گئی خیر آگے یہ کہہ رہا ہے میں نے کہا حضرت یہ بات سن کر میں آگے آ گیا اور میں نے کہا اس سے فرق تو پڑتا ہے کس نے کہا اب دستار خان نیازی نے تو اس نے کہا حضرت تم نے کیوں نہیں رکھی مسٹر جنا نے کہا اب دستار کو تو نے خود کیوں نہیں رکھی بھائی ہاں ہاں ہاں پین پاٹیاں کا ٹولا ہے پین بہن پاٹیاں کا ٹولا کٹھا ہوا ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ بڑھ کر ایک ایک سے بڑھ کر ایک خیر انہیں پاٹیاں ٹولہ میں پوچھتا مینو لب جانے ہائے ہائے قسم خدا دی کر کے انہوں نے وہ خربازیاں دنیا سن گشتی ہو میں نے جواب دیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا مسٹر جناح پر اعتراض کیا اس نے تو اس نے کہا اس سے جب اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں رکھی تو اس نے وہی جواب دیا حضرت کوئی یہ مطلب مطلب ٹولا ہی پیڑ پاٹیا کا سی ایک تالاب میں سارے ننگے اس نے جب کہا فرق نہیں پڑتا تو حضرت نے کہا فرق پڑتا ہے اور جب اپنی باری آئی تو پھر فرق پیر لیکن اتنا ہے اس نے کہا داڑھی کے تقدس سے اس کے اسلامی شاعر ہونے کو ہم باہر مانتے کہنے لگا کہ ہم داڑھی کی تعظیم تو کرتے ہیں اس کو مانتے تو ہیں سنت رسول آپ تو مان ہی نہیں رہے حالانکہ اس کتے کی بھی بکواس ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی سنت متواترہ ہے نام اس کا لقب اس کا سنت رکھا جاتا ہے لیکن حقیقت میں درجہ واجب کا ہے تمام اماموں کا شریعت کے چار اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مشت برابر داری رکھنا واجب ہے امام امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ فقہ بھی یہی کہتی ہے امام مالک کی فقہ بھی یہی کہتی ہے امام شافی کی فقہ بھی یہی کہتی ہے امام احمد بن حنبل کی فقہ بھی یہی کہتی ہے سب اماموں کی فقہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ داڑھی ایک مشت برابر ہے ہاں جی ایک مٹھی برابر داڑھی رکھنا کیا ہے واجب ہے بولو اور نہ رکھنے سے اگر اگر ایک آدمی اس کا مذاق نہیں اڑاتا اس کا مذاق نہیں اڑاتا ہاں جی اور اس کو یعنی جو ہے وہ اس کی اہانت استحانت نہیں کرتا اس کا استخفاف نہیں کرتا تو سخیرہ گناہ ہوگا ایک بار منانے سے اور بار بار منانے کا ارادہ ہے تو کبیرہ ہوگا ہاں جی اب کتنا بڑا فرق پڑتا ہے کبیرہ گناہ ہو رہا ہے یا سخیرہ ہو رہا ہے اور یہ اب دستان نیازی کہتا ہے کچھ فرق نہیں پڑتا اور پھر وہ جو ہے وہ استخفاف اور استعانت سب کچھ کرتا ہے اور اس سے کوفر لازم آتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے فرق نہیں پڑتا خیر اب بھائی بات یہ ہے میں نے اس سے سنا دیا کہ مسٹر جنا نے جواب کیا دیا تھا اس سوال پر کہ آپ خلافت کی بات کیوں نہیں کرتے کہنے لگا کہ میں کافروں کو تلخ نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے اور تلخ بس اتنا تلخ تھوڑے ہیں کہ مسلم لیگ بن گئی بلے بلے بلے بلے مشرق لیگ بن گئی وہ پہلے بتا چکا ہوں مشرق اعظم جس کا صدر اول ہوگا وہ مشرق لیگ ہوگی کہ مسلم لیگ بول بولتے نہیں اب بات یہ ہے میرے بھائی بات کو سمجھنا اس کا جواب تو آپ نے سن لیا ڈاکٹر اسرار جو ہے ڈاکٹر پور اسرار جس کو میں کہتا ہوں ڈاکٹر پورا سال جو ہے یہ بھی ایک شیطانوں کا بڑا شیطان ہے اور بہت بڑا جو ہے وہ دیوس ہے رہی اس یہ کتاب ہے میرے پاس بر صغیر کیسے ٹوٹا یہ مختلف جو آپ کو سکالر مادی اور نر نظر آ رہے ہیں ان اس کتاب کے اندر جب ڈاکٹر اسرار کا انٹرویو پیش کیا گیا ہے تو اس اس پر سوال کیا گیا کہ بتائیے مسٹر جنا جو ہے وہ اسلام لانا چاہتے تھے تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ وہ چھپا کر رکھتے تھے اس وجہ سے اس ڈر سے کہ کہیں کافر جو ہے وہ اٹھتے ہوئے پودے کو جڑ سے نکال کر نہ پھینک دیں ہوئی ہوئی ہوئی یہ مسلم لیگ جو اٹھی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر نہ پھینک دیں لاکھ لانا تو معلوم ہوا یہ بہن چوت ڈر کے مارے رام رام کرتے رہے ہاں ہاں ہاں ہاں ڈر کے مارے اور عبد القیوم ہزاروی نے بھی مجھے یہ کہا تو اب اس کا میں جواب دوں رہا ان کے ڈر کا بوروئے جب یہ صاف مان رہے ہیں کہ ڈر کے مارے کفر پر چل رہے ہیں تو ان حرامیوں کا یہ فرد بنتا ہے کہ نہیں کہ یہ لوگوں کو کہتے رہیں اور واضح کرتے رہیں کہ ہم کفر پر چل رہے ہیں لیکن ڈر کے مارے وہ مرو بولو یہ نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتی کے بچے پھر آزادی کیوں مناتے ہیں ہوئے جب مجبوری سے کفر کر رہے ہیں اور رام رام کر رہے ہیں اور کفر کی کفر پر چل رہے ہیں کفر کی ساری تہذیب اور نظام کو اپنائے ہوئے ہیں تو یہ ان حرام زادوں سے پوچھ دلی کے بچے مجبور بھی ہو اور آزاد بھی ہو یہ کیسی عجیب بات ہے وہ دلے منافع ادھر تو جھنڈے ہیں اور یوم آزادی ہے ہم آزاد ہو گئے ہم آزاد ہو گئے اور ادھر ساتھ یہ کہتے ہو کہ بھی مجبوری سے رام رام کر رہے ہیں کفر کا نظام اپنائے ہوئے ہیں مرتے نہیں کیا کہہ رہا ہوں یار وہ حق بنتا تھا کہ نہیں اور اب بھی حق بنتا ہے کہ نہیں بابے سے لے کر اب تک ان کو یہ یوم غلامی منانا چاہیے چودہ اگست کیا ہے ان کا یوم یوم غلامی لاکھ لانا تو لاکھ لانا تو پین پارٹیاں کا ٹولا وہ کہ امی پارٹیاں کا تو چاٹ جو اقوام متحدہ کا ہے جس کو ماننے کے بغیر کوئی اقوام متحدہ کا رکن نہیں بن سکتا پھر ویٹو پاور اس کو خالی ماننا ہے یہ دونوں باتیں شرک کے اکبر ہیں اور یہ تمام حکومتیں کرتی ہیں ہو گئی تیسری وجہ مرتے نہیں اور یہ نظام جو فرنگی کا ہے جس کو یہ چلا رہے ہیں یہ نظام ایک علیحدہ کفر ہو گیا بولو اے اگلی بار سنو چوتھا کفر بتاؤں چوتھا رکھ لو یا پانچواں اچھا یہ بتاؤ کہ جتنی حکم جتنے حکمران ہیں سب اسمبلی کو تو مانتے ہیں کہ نہیں بولو اچھا اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اسلام بھی آئے گا جمہوریت نظام جمہوری ہے اسمبلی کا نظام ہے لہذا اگر اسلام کا نظام آئے گا تو جمہوری طریقے سے کیا مطلب بات کو سمجھیے گا کہ اسمبلی منظور کرے گی تو آئے گا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اسمبلی کو برتری حاصل ہو گئی کہ اسلام پر اور یہ مش دیکھو دیکھو اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں خدا رسول کو اس شرط پر مانتا ہوں کہ یہ دس شخص جو ہے یہ اگر ماننے کی اجازت دیں گے تو میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا وہ مسلمان ہے اللہ تعالیٰ کو تو غیر مشروط ماننا ہوتا ہے اس کے شریعت کو غیر مشروط ماننا ہوتا ہے اور جو مشروط کر کے مانے کہ اسمبلی مانے گی اسمبلی اجازت دے گی تو مانوں گا ورنہ نہ ہی مانوں گا تو ایمان سے بتانا وہ مسلمان ہے نہیں ایک وجہ کفر یہی ہوگی ان حرام زادوں نے کثرت کو مانا شریعت کو نہ مانا اے اگر شریعت کو مانا تو کثرت کے تابع کر کے کہ کثرت مانے گی تو شریعت کو مانیں گے کثرت اجازت نہ دے تو پھر شریعت کو نہیں مانیں گے یہی مانا ہے مولانا رفیق کیا اور مانا ہے تو یہ شرک سری ہے کہ نہیں ہے یہ حرامیوں وابیوں کسی کو نہیں نظر نہیں آتا دربار پر چادر نظر آ جاتی ہے اور یہ شرک اکبر نظر نہیں آ رہے وہ سارے کتے کر رہے ہیں جب ملا الیکشن لڑتا ہے تو ملا الیکشن لڑنے سے خود مشرق ہو جاتا ہے کیوں مشرق ہو جاتا ہے کہ اس نے پہلے یہ تسلیم کیا کہ جی شریعت کو مانیں گے کثرت کی شرط کے ساتھ کثرت کے اتفاق کے ساتھ اگر کسرت اتفاق کرے گی شریعت پر تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے تو جب پہلے ہی یہ ذہن بنا لیا تو اس ذہن بنانے سے یہ سارے مشرق ہو گئے لانتی تو الیکشن لڑنے والا خود ملا مرتد ہو گیا یہ کتا کہتا ہے ہم دین کی بات کریں گے وہ حرام زیادہ خود تو کافر ہو گیا دین کی بات کیسے کرے گا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں اسلام اسمبلی میں نہیں جا سکتا اور جب اسمبلی میں اسلام چلا جائے تو پھر اسلام واپس نہیں آ سکتا وہی قتل ہو جاتا ہے کیا کہا ہے میں نے اسی وجہ سے اسلام اسمبلی کو مارے گا پھر جائے گا پھر وہ اسمبلی نہیں ہوگی کتنے کفر ہو گئے بولو بولو بولو یہ اجتماعی گنوا رہا ہوں سب کے جماعتی جو ہیں وہ الگ ہیں ان کو پکڑو ذرا ایک بات مجھ سے رہ گئی میں ان بریلویوں کا مسلمہ مولوی مولوی پیر محمد چشتی پشاوریا اس کی یہ کتاب اصول تکفیر میرے ہاتھ میں ہے اس کے اندر اس نے تکفیر یعنی کافر قرار دینے کے قاعدے اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ کن کن شرائط کے موجود ہونے کے بعد کون کون سی باتوں کے پائے جانے کے بعد کسی مسلم کو کافر قرار دیا جا سکتا ہے اس نے قاعدے اور ضابطے لکھے ان کے مفتی بھی محتاج ہیں تو اس نے اس نے جو بات لکھی ہے اس کو میں ملانا چاہتا ہوں کہ نظام کفر اور چاٹ جو ہے توجہ چاٹ اقوام متحدہ کا یا یہ برٹش لا جو ہے اس کو چلانا والا خود کافر ہیں چلانے والے خود کافر ہیں اس مفت اس پیر محمد چشتی کے فتوے کی روشنی میں میں اس کی وضاحت کرتا ہوں یہ جو اس کا نیا چھاپا ہے نا نظامیہ کتاب گھر بڑی لطیفے کی بات یہ ہے نظامیہ کتاب گھر سے چھپی ہوئی ہے یہ جیسے فتح رضویہ ان کم وقتوں نے چھاپا ہے نا لیکن عجیب بچاروں نے غلطی کی ہے کہ فتح رضویہ چھاپ کر اپنے اوپر قیامت ڈھالی فتح رضویہ میں جو کچھ ہے وہ سب ان ملاؤں کے خلاف ہے فتح رضویہ کے فتوے کے مطابق یہ خود کافر بنتے ہیں فتح رضویہ کھولنے کیسی عجیب بات ہے کہ ان کم وقتوں کو اتنا ہی پتہ نہیں تھا کہ ہم اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا بندوبست کر رہے ہیں ان کو تو چاہیے تھا کہ فتح رضویہ سمندر برد کرتے کہیں چھپا دیتے جس کے ہاتھ سے نظر آتا نا اس کے ہاتھ سے چھین کر یہ کہیں چھپا دیتے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ سچا دین فتح رضویہ کی شکل میں جو ہے یہ لوگوں کے سامنے آتا ہی نہ نہ آتا اور نہ ان حضرات پر پریشانی کا باعث بنتا لیکن کیسے عجیب بات ہے حضرت جی بے وقوف اسی کو کہتے ہیں جو اپنی ہلاکت کا بندوبست اپنے ہاتھوں سے کرے اب اسی طرح ان بدبختوں نے اپنی ہلاکت کا بندوبست پیر محمد چشتی جو ہے اس نے یہ کتاب لکھ کر خود اپنی ہلاکت کا بندوبست کیا اور انہوں نے چھاپ کر جو ہے وہ اپنی ہلاکت کو بندوبست کیا اب سنیے گا بھائی کیسی عجیب بات ہے یار چشتی تم کیا بلا ہو بھائی باتیں ان کے گھر کی اور پھیر کر انہیں پر ڈال دیتے ہو اب دیکھیں بھائی یہ صفحہ نمبر چھہتر ہے التزام کفر کی ایک صورت لکھ رہا ہے تین نمبر صورت التزام کفر کی تین نمبر صورت کتنا تین نمبر صورت اس نے مختلف صورتیں لکھی ہیں ان میں سے صورت نمبر تین لکھ رہا ہے التظام کفر اور لزوم کفر لزوم کفر وہ ہوتا ہے بات کو سمجھیے گا کہ جو جس بات کے جس بات کے الفاظ سے کوئی باتیں نکالتے جائیں تو پھر جا کر بات کفر کی نکلے تو وہ لزوم کفر ہوتا ہے اور جو خود الفاظ ہی ایسے ہوں کہ جن سے صاف لفظوں میں کفر نکلے کفر ہو یعنی صاف اور واضح کفر ہو جو بات خود کفر ہو خود کفر ہو وہ التظام کفر ہوتا ہے اور اگر بات خود کفر کفر کا نتیجہ جا نکلتا ہے اس سے نتیجہ تن کفر نکلتا ہے تو وہ لزوم ہے کفر التظام کفر جو ہوتا ہے اس پر یقینی حتمی طور پر اگلے کو کافر کہنا پڑتا ہے کہ یہ اور اس کے کفر میں جو شکر ہے وہ خود کافر جاتا ہے اب التظام کفر کی صورت نمبر تین لکھتا ہے کہتا ہے التظام کفر کی مثال بشکل ارتقاب ضد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پاک کے مقابلے میں کسی اور نظام پر عمل کرنا جیسے نظام مصطفیٰ کے مقابلے میں کسی اور نظام کو ترجیح دینا کیونکہ مقابلہ کی صورت میں نظام مصطفیٰ کی طرف پشت کر کے اس کی ضد کو اختیار کرنا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کی یقینی علامت ہے کیونکہ ایک ضد کا وجود آپ ہی دوسرے ضد کی نفی ہے کیا مطلب کہ اگر کوئی حکومت کچھ لوگ زندگی کا طریقہ نبی پاک کا چھوڑ کر ایک اور اپنا لیتے ہیں تو اگرچہ وہ کہتے رہیں کہ ہم اس کو برحق مانتے ہیں جو خدا رسول کا طریقہ ہے اور نظام مصطفیٰ ہے اس کو ہم برحق مانتے ہیں یا اس کو کہ اس کا انکار نہ کریں لیکن محض دوسرے نظام کو اپنا لیں تو وہ لوگ التظام کفر کر کے یقیناً حتمن قطعی طور پر اسلام سے خارج ہیں کافر ہیں کیوں اس وجہ سے کہ جب انہوں نے کفر کے نظام کو اپنایا تو رسول اللہ کے نظام کی خود بخود نفی ہو گئی چاہے وہ نفی کریں چاہے کیونکہ ایک ضد کو اپنانے سے دوسرے ضد کی نفی خود بخود ہو جاتی سمجھ نہیں آ رہی یار یہ کون کہہ رہا ہے پیرو پشاوریا اس کو میں کہتا ہوں پیرو پیرو پشاوریا اب اس کو فون کرو پوچھو حضرت پاکستان میں یہ صورت ہے یا نہیں تو پھر کیا کرے گا وہ چونکہ چنا چھ وہ ادھر ادھر ہے ادھر ادھر کیا وہ بغیرت ادھر ادھر کیا مار رہا ہے یہ ہے یہی صورت ہے مسٹر جنا کا بھی بتا چکا ہوں کہ جمہوری نظام کافروں کا ہے اور وہ شروع سے وہ کہہ رہا ہے ہم اپنا رہے ہیں اور چھوڑنا نہیں چاہتے اب رسول اللہ کے نظام کے مقابلے میں جو نظام چلا رہے ہیں عملی طور پر یہ سارے چلا رہے ہیں نا تو یہ التظام کفر کی صورت بن گئی کہ نہیں خیر اس اس بات کو ملا لینا ہے وہ پیچھے نظام والی بات کے ساتھ وجوہ کوفر کتنی ہوگی پانچ پوری کتنی ہو گئی بولو پانچ ہو گئی اچھا پانچ وجوہ کفر قطعی یقینی ہونے سے بندہ کافر نہیں ہوتا نہیں نہیں میرے خیال میں ملاؤں کے نزدیک کو پانچ چھ سو ہوں تو پھر ہو سکتا ہے پانچ پانچ چھ کیا ہے یار یہ حرامیوں نے مسئلہ پتا کیا بنا رکھے کہتے ہیں اگر کسی میں بھائی ننانوے کفر کی وجوہات پائی جائیں اور ایک ایمان کی پائی جائے تو اس کو کفر نہیں کہنا چاہیے وہ فدو کا بچہ میں نے کہا لانتی ایسا کر تو سارے شریعت اسلام کو مانتا رہے اور صرف یہ کہے کہ میں نماز کا ایک سجدہ نہیں مانتا تو سارے اسلام کے ننانوے کیا وہ تو پتہ نہیں کتنے وجوہ ایمان ہیں اور یہ ایک وجہ کفر کی تیری بنے گی تو پھر میں دیکھتا ہوں شریعت میں تم مسلمان رہتا ہے یا کافر ہوتا ہے اب بات ادھر کیا لکھی ہوئی ہے فکہ نے اور ان خبیصوں نے کیا بنا دی اس کی وضاحت کروں میں ارے بھائی فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے کوئی کلام کی کوئی بات کہی اور اس بات کے معنی نکالتے چلے جائیں تو ننانوے باتیں جو ہیں وہ کفر کی بنتی ہوں ایک بات اس ایک مانا اس اس کے بات کا ایک مانا ننانوے معنی کفر کے بنتے ہوں ایک مانا جو ہے وہ اگر ایمان کا بنتا ہے تو ہم مومن مت... اگر وہ بندہ مومن ہے تو ہم یہی گمان کریں گے کہ اس کا ارادہ اسی ایمان کے معنی کا ہوگا اور کفر والے ننانوے مانوں کا نہیں ہوگا تو اس کو کافر کہنے سے گریز کریں گے جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ یہی جو کفر کی وجوہات ہیں میری یہ مراد ہے جب یہ کہے گا کہ کفر والے معنی میری مراد ہیں تو پھر کافر کہیں گے اب بتائیں بھائی ماں بات کہیں کی تھی کہاں کی تھی اور لے کہاں گئے کدال لے کر یا فال الجوہال جاہل لوگ یوں ہی کرتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی پودو یوں ہی کرتے ہیں بولو مرے میں ساتھ میں یہ وضاحت کر دوں ویٹو پاور کا ذکر آیا تھا ویٹو پاور کو رکھا ہوا ہے یہ دنیا کی جدید ریاستیں ان کو کہتے ہیں اس وقت ریاست ریاست کا جدید تصور ہے وہ پرانا تصور ریاست کا ختم ہو گیا جسے اس کو کیا کہتے ہیں جدید ریاستی تصور بولو یہ جدید ریاستی تصور جو ہے نا ان کتوں نے جو بنا رکھا ہے اس کے اندر اللہ انہوں نے پتہ کیا کیا ہوا خالق کو فراؤن کی طرح فراؤن کی طرح فراؤن کی طرح اللہ کے مقابلے میں خود بنے خود کافر اللہ تعالی کے مقابلے میں ایک بات کو سمجھنا اللہ تعالی کے مقابلے میں ایک طاقت انہوں نے بنائی اس کا نام رکھا ویٹو پاور یہ خالق کے مقابلے میں بنائی ہوئی ہے فرون کی طرح خدا کے مقابلے میں خدا بن گیا اب اس کی اگرچہ اور عبادت نہیں ہوتی لیکن تات والی عبادت ہوتی ہے تات والی عبادت کون سی عبادت نماز والی اگرچہ نہیں ہوتی نماز خدا کی پڑھتے ہیں یہ حرامی مسلے لیکن حرامی یہ تات والی عبادت کس کی کرتے ہیں میٹو پاور کی کرتے ہیں اور تاط بھی کفار کی شرک ہے میں اچھا تو میرے بھائی جیسے اللہ تعالیٰ کے رسول پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں چلتے ایسے ہوتا ہے نا خود مختار بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار بھی دیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں چلتے اختیار رکھتے بھی ہیں اور نہیں بھی رکھتے بولو بولو وہ امبیا اور علیہ مسلاد و تسلیم ہوتے ہیں ایسے ہیں نا اور ان کی جگہ پر جدید ریاستوں نے کیا بنا رکھا ہے یہ اسمبلی اسمبلی جو ہے اس کے جو یہ کتے لانت یہ لانت حرام زادے جو بیٹھے ہیں ان حرامیوں نے یہ کیا بنا رکھا ہے یہ رسولوں کا مرتبہ اور مقام لے رکھا ہے بات کو سمجھنا وہ جیسے ویٹو پاور نے خدا کی شان لے رکھی ہے خدا کا مرتبہ اسی طرح رسولوں کے مقابلے میں اسمبلی نے رسولوں اور نبیوں کا مقام لے رکھا ہے ڈب مرو یہی وجہ ہے کہ جس طرح رسول کو اختیار ہوتا ہے قانون بنانے کا اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا اختیار ہوتا ہے اسی طرح اسمبلی کو بھی ویٹو پاور والے اختیار دیتے ہیں کہ اپنے اپنے ملک میں تم قانون سازی کر سکتے ہو لیکن ہماری مرضی کے خلاف نہیں وہ جس طرح رسول رسولوں پر پابندی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں قانون سازی تم کر سکتے تو اسی طرح یہ بھی حرام زادے جو ہے نا یہ حرام زادے یہ ویٹو پاور کی مرضی کے خلاف قانون سازی کر سکتے ہیں ایمان سے بتانا ہوئے تو یہ بھی مختار مختار بھی ہوتے ہیں با اختیار بھی ہوتے ہیں اور بے اختیار بھی ہوتے ہیں اور رسولوں کی طرف سمجھ نہیں آ رہی یہ آ گیا اور ادھر ہوتی ہے شریعت رسولوں کے پاس اور ان کے پاس ہوتا ہے دستور جس کو یہ آئین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آئین کہتے ہیں ادھر شریعت ہو گئی ادھر آئین اور دستور ہو گیا اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے صاف مقابلہ بتاؤں کہ دیکھ لو دستور میں اسماعیلی فرقے والے مسلمان ہیں اور شریعت میں کافر ہیں بولو بولو بولو مرزائی مرزائی تہتر تک سن تہتر تک سن تہتر تک بھٹو کے دور تک سن تہتر تک مرزائی مسلمان تھے دستور میں شریعت میں تو پہلے دن سے کافر تھے بھائی اور کس میں مسلمان تھے اب شریعت میں کافر اور دستور میں اگر شریعت اور دستور دو چیزیں نہیں ہیں تو یہ کیا ہوا یہ فرق کیوں ہوا وہ بولو اچھا ممتاز قادری صاحب ہیں ممتاز قادری صاحب کو جانتے ہیں مدہ ذلہ العالی اللہ تعالیٰ ان کو دائم قائم رکھے ہماری نیک دعائیں تمنائیں ان کے ساتھ ہیں اگرچہ ہم مجبور محض ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دل کے اندر جو اختیاری دعائیں ہیں فریادیں ہیں جو محبتیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں ان کو جس جج نے سزا سنائی تھی اخبارات بھی موجود ہوگا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جج نے کہا تھا کہ آپ شریعت اسلام کے مطابق تو آپ مجرم نہیں بنتے لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق آپ مجرم ہیں اس وجہ سے میں آپ کو سزائے موت سناتا ہوں یہ الفاظ کس کے ہیں جج کے ہیں اس کا مطلب ہے ان بہن چودوں کو پتا ہے شریعت اور ہے اور دستور ٹھیک ہے اور پھر دستور کو چلانے والا شریعت کے مقابلے میں کافر نہیں تو دنیا میں کافر ہے ہی نہیں کتے ملا شیطان ملا ہے کفر کی حمایت پھر ہمارے سامنے تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہرے دار اور پاسبان رکھا ہے ہم ہم اللہ تعالیٰ ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم دین کے اندر گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے ہاں، اللہ تعالیٰ کے سمجھے بات کہ نہیں صوفیاء کے ماننے والے ہیں اور صوفیاء انبیاء علیہ السلام کے کاملین وارث ہوتے ہیں اور یہ کامل وارث ہوتے ہیں جب یہ کامل وارث ہوتے ہیں تو انبیاء دین میں کبھی گڑبڑ نہیں ہونے دیتے چاہے ان کی جان بھی چلی گئی تھی جانوں کے نذرانے انبیاء علیہ السلام نے پیش کر دی لیکن دین میں ملاوٹ نہیں ہونے دی کفر کو اسلام نہیں بننے دیا انہوں نے بولو اے اسی طرح صوفیاء کرام بھی آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خصوصاً یہ ہمارے چشتی بزرگ جو ہیں یہ وہی کام کر رہے ہیں جو علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا دین کی حفاظت کے متعلق اور بولو اے مرو دین کی حفاظت کے متعلق سمجھ نہیں آئی بات کی ایک اور کفر بتاؤں مشترکہ سب کا یہ بدترین کفر ہے بدترین نظریہ ارتقا انسانوں کے متعلق نظریہ ارتقا ڈارون والا اسلام نے یہ کہا سنیے بھائی اسلام نے یہ عقیدہ اور تصور پیش کیا کروں وضاحت اسلام نے یہ عقیدہ اور تصور پیش کیا کہ جب سے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا انسان اول کی ابتدا سے ہی تہذیب کی ابتدا ہو گئی تہذیب کی یعنی انسانی تہذیب کیوں کہ پہلا انسان ہمیں قرآن پاک یہ بتا رہا ہے پہلا انسان وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور وہ رسول نبی ہے مرو مرو مرو وہ کیا ہے ایسے ہے نا جب وہ رسول نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے تو ان سے ہی انسانیت کی انسان کی ابتدا ہوتی ہے اور انہی سے انسانیت کی ابتدا ہو جاتی ہے اللہ تعالی صاف فرما رہا ہے کہ ہر چیز کی تمیز اور پہچان اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی کیونکہ نبی جی؟ اللہ آدم السماق اللہ تمام اعلی اخلاق تمام عمدہ اخلاق تمام پسندیدہ عادتیں تمام پسندیدہ انسان کے اندر جو عادتیں ہوتی ہیں اللہ تعالی نے وہ سب کی سب حضرت آدم میں رکھ لی ایسے ہے ایسے ہے نا تو اس کا مطلب ہے پہلے انسان بھی حضرت آدم اور پہلے مہذب بھی حضرت آدم پہلے تہذیب والے کون ہوئے اور یہ سلسلہ نبوت چلتا رہا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام اعلی اخلاق اور عادات کی تکمیل ہو گئی تو نبی اکرم نے یہ سچ فرما دیا کہ وہ اتما مکارم اخلاق ہے کہ میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمام انسانی عمدہ پسندیدہ اعلی سے اعلیٰ جو آتے اور اخلاق ہیں ان کو پورا کر دوں کیا مطلب کہ اس کے بعد کوئی پھر انسانیت کا خلق اور عادت ممکن ہی ہو رواہ البخاری و مسلم فی صحیح ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمام اعلی اخلاق مکارے میں اخلاق کا مطلب ہوتا ہے اعلی اخلاق تمام اعلی اخلاق کی تکمیل و تتمیم کے لیے آیا ہوں بھیجا گیا ہوں اس کا مطلب ہے پہلے تمام امبیال ہے مسلاطوں میں تسلیم اعلی اخلاق اندر لے کر آتے رہے لیکن اعلی اخلاق عجیب بات ہے اعلی اخلاق کی تکمیل آپ پر ہو گئی اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب اگر کسی کے اندر کوئی اعلی خلق دیکھتے ہیں تو وہ رسول اکرم سے آیا ہوگا وہ ناممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر ہاں جی یا یوں کہیے کہ ایسا خلق اور اچھی عادت اور پسندیدہ عادت ایسی ہاں جی کہ جس کو تہذیب کہا جا سکے ہاں جی وہ رسول اکرم میں نہ ہو اور پھر پیدا ہو یہ محال ہے کیوں اس وجہ سے کہ تمام تو آپ نے کر دیے سب اب آگے کم ہو سکتے ہیں آپ سے بڑھ نہیں سکتے مرو بولو اے عمدگی اخلاق کی انتہا ہو گئی علوب اخلاق کی اخیر ہو گئی اب نہایت اب اس کے بعد کمی ہو سکتی ہے بیشی نہیں ہو سکتی ہاں جی پڑھنا ختم ہو گیا کم ہونا شروع ہو گیا اگر کہیں دیکھتے ہیں آپ کہ اعلیٰ انسان بیٹھا ہوا ہے اس وقت کے اندر حضرت ہمارے حضرت کی طرح تو کہنا پڑے گا کہنا پڑے گا کہ یار یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کا عکس اور پرتاؤ رکھتے ہیں نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو فلاں خلق اچھا نہیں تھا لیکن ان میں ہے جو یہ کہے گا کافر ہے اسی وجہ سے نقل خلق نی اے محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں معلوم ہوا ہر خلق عظیم میرے آقا کے ماتحت ہے لہذا کوئی خلق عظیم ہو اور میرے آقا کے پاس نہ ہو یہ محال ہے اور ایسی بکواس کرنے والا اسلام سے خارج ہے یہی معنی ہے حضرت سیدنا سفیان بن اینا محدث امام بخاری کے شیخ کا رد اللہ تعالیٰ ہو جو فرماتے ہیں کہ ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم میزان جیسا کہ اس کو نقل کیا ہے امام عبد الرعوف عبد الرعوف المناوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرح شمائل شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں ان ان نبینا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم میزان فرمایا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی عادت اور خصلت اچھی ہے یا نہیں فرمایا نظر کرو رسول اکرم کی ذات میں اگر ادھر نظر آتی ہے تو پھر سمجھو یہ آلہ ہے اگر نہیں نظر آتی سمجھو کسی کھاتے کی نہیں ہے ہاں؟ کیوں کیوں فرمایا اس وجہ سے فرمایا کہ ادھر دیکھو بھائی یہ جو مادی چیزیں ہوتی ہیں مادی چیزیں یہ اناج ہے غلہ ہے ہاں جی یہ جتنا مادی چیزیں ہوتی ہیں زم پتھر ہے کسی اور چیز کو اگر آپ نے تولنا ہے تو آپ کو یہ کنڈے ملیں گے ہاں جی یہ کنڈے ملیں گے ان کنڈوں پر تولا جاتا ہے لوہے کے کنڈے ملتے ہیں ہاں جی یہ بازاری کنڈے ملتے ہیں ان پر تولتے ہیں اشیاء کو چیزوں کو جو مادی ہوتی ہیں جسم والی ہوتی ہیں اور بزرگ فرماتے ہیں اگر اخلاق اور عادات کو تولنا ہے اگر ہاں جی تہذیب کو تولنا ہے تو پھر رسول اکرم سب سے بڑا کنڈا ہے ادھر دیکھ جو آپ کے آپ کے ترازو شریف کے اندر آئے سمجھ لے یہ خلق کے عظیم ہے اگر نہیں آتا تو سمجھ وہ خلق کے عظیم یہی وجہ ہے کہ جتنا جتنا کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور شریعت متحرہ کی مناسبت سے دور ہوتا چلا جائے گا حیوانیت کے قریب ہوتا چلا جائے گا جتنا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اخلاق عالیہ جو ہے ان کے قریب ہوتا چلا جائے گا تو سمجھنا انسانیت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے تاکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر انسان کامل ہیں کہ جن کے ساتھ کا کائنات میں انسان کامل نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا اب بات کو سمجھیے گا میرے بھائی یہ جو بات میں نے کہی ہے اس میں کسی کو مومن کو اختلاف ہو سکتا ہے بولیے نہیں ہو سکتا اب اگلی بات سنی یہ حرام زادے یورپی جو ہیں یہ حرامی جانوروں سے بدتر انسان نما درندے انسان نما درندے ان حرامیوں نے بیٹھ کر یہود نسارا نے کیونکہ ان کتی کے بچوں کو ضد تھی نربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ تو یہ بیٹھ کر سر جوڑ کر ان حرامیوں نے شیطانی مشورے کیے اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی اگر تم خود عظیم ہونا چاہتے ہو اسلام کی نظر میں اسلام کی نظر میں قرآن کی نظر میں مسلمانوں کی نظر میں تو تم جانوروں سے بدتر ہو اگر اب تم عظیم انسان بننا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو یہ نظریہ بدلو کہ بھائی تہذیب اوپر سے پہلے دن سے ہی دے دی گئی تھی اور امبے یہ پہلے انسان مہذب تھے اور انبیاء تک تہذیب تہذیب جو ہے وہ انبیاء تک چلتی رہی آگے تہذیب جو ہے وہ انبیاء تک کیونکہ مکمل ہو گئی ہے اب آگے جو ہے آگے جو ہے وہ تہذیب میں کمی واقع ہو رہی ہے اور جن کو نبو انبیاء سے مناسبت نہیں وہ حیوان ہیں لہذا تہذیب اور وحشت میں تہذیب اور وحشت میں جو اللہ تعالی نے فرق اور امتیاز کا معیار بنایا اور اس انسانیت اور حیوانیت میں جو فرق رکھا اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا تھا توجہ وہ رکھا تھا تقوی کو پرہیزگاری کو اللہ کی اطاعت کو اور یہی چیز انبیاء کو پہلے دن سے ملی ہوئی تھی کہ نہیں ملی تھی تو ان حرام زادوں نے سوچا کہ تم ایسا کرو بھائی مہذب اور وحشی میں فرق کرنا ہے اگر انسان اور حیوان میں فرق کرنا ہے تو تم معیار ایک اور وہ کیا اوزار استعمال کرنے کے اوزار ہتھیار اور دنیا کا ساز و سامان لہذا جس کے پاس ہوگا آلہ سے آلہ وہ انسان ہوگا جس کے پاس نہیں ہوگا وہ حیوان ہوگا یہ بہن چودھوں نے سازش بنائی یہ بالکل الٹ کر دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے قرآن بیان یہ فرما رہا ہے کہ پہلے دن سے پہلا انسان جس طرح کے پہ... انسان پہلا انسان حضرت آدم ہے پہلے مہذب بھی وہی ہیں وہ مہذب تھے غیر مہذب نہیں تھے وہ وحشی نہیں تھے وہ تو نبی ہے رسول ہے کیونکہ انسانیت کا جو معیار ہے وہ ہے مارفت خدا اور تقوا وہ ان کے اندر مکمل پایا جاتا تھا تو ان حرام زادوں نے یہ سازش کی کہ تقوی اور معرفت خدا بندی کو میجار نہ بناؤ بروبر کس کو میجار نہ بناؤ وہ معرفت اللہ کی دوسرے لفظوں میں یار اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے انسان نہیں بنتا تم کہو نہیں جی سامان سے انسان بنتا ہے نبیوں نے اور قرآن نے کیا دیا تھا پیغام ہمیں کہ انسان بنتا ہے تو انسان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بنتا ہے اپنے خالق کی فرما برداری سے بنتا ہے ان حرام دادوں نے یہ تصور دیا نہیں اوزار اور سائنسی سامان سے بنتا ہے اب انہوں نے سنو انہوں نے انسانی انسانی تاریخ جو ہے انسانی تاریخ کی ترتیب حرام دادوں نے کیسے رکھی انہوں نے کہا تاریخ بتاتے ہوئے کہ پہلا دور جو ہے نا پہلا دور وہ تھا نعوذ باللہ من ذالک لنگوروں کا جانوروں کا اور وہ شکل بنا کر دکھاتے ہیں ادھر کتابیں مر گیا کدھر رکھیے نہیں پترو پاگل زمانے دے سمجھ آئی تو انہوں نے کہا پاگل اڑا گیا خدا کا بندہ گرم چیز دے گلا گرم آ گیا ہاں کیا کہا میں نے بھائی انہوں نے تین دور بنائے بھائی انسانی تاریخ کے یہ دیکھو یہ کتاب ہے پنجاب حکومت کی طرف سے یہ مہر لگی ہوئی ہے اس کا نام ہے کیا کیوں کیسے کون کب کہاں یہ تاریخ کی ہے سکولوں میں مفت تقسیم کی جاتی ہے اس کے بیچنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے ہاں جی یعنی چھاپ کر اور پھر تقسیم کی جاتی ہے اچھا اس کے اندر صفحہ نمبر پینتیس چونتیس جو ہے اس کے اندر یہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ پہلا انسان جو تھے وہ کون تھے نوز بلّہ چونتیس سفا پینتیس سفا یہ دیکھے کس شکل میں پیش کر رہے ہیں یہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں پہلے انسان یہ جانور تھے لہذا اس سے شکل بدلتی بدلتی پھر انسان بنا اور پھر انسان بن کر وہ انسان شکل میں تو بن گئے لیکن تہذیب نہیں تھی ان کے پاس لہذا اس پہ اب ان حرام زادوں نے یہ ایک اور بھی کتاب چھاپی ہے تہذیب کی کہانی ڈاکٹر مبارک علی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد جس کو میں کفر آباد کہتا ہوں یہ اس سے چھپی ہوئی ہے یہ دیکھ رہا ہے اور یہ جو کچھ ہے اس کے اوپر ہے یہ دیکھا ہے پہلے وہ اسی طرح کے ہیں بالکل تصویریں گے نہیں اچھا اس نے پھر وضاحت کی ہے ساری کہ تین دور اس نے بنائے بلکہ چار دور بنائے کتنے یہ دیکھ لو قدیم پتھر کا زمانہ موٹا لکھا ہوا ہے پہلا دور یہ بناتے ہیں کہ پہلے انسان لنگور تھے لنگور سے سیدھے ہو کر کوئی شکل انسانی آئی تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ پتھر کا زمانہ تھا قدیم پتھر کا کیا مطلب کہ اوزار پتھر کے استعمال کرتے تھے اور وہ بھی بغیر گھڑے چھلے ہاں جی وہ گھڑے چھلے ہوئے نہیں تھے ہاں جی بنائے ہوئے تراشے ہوئے پتھر نہیں ہوتے تھے ایسے بے تک کے پتھر ہاں جی ان سے وہ کام لیتے تھے اور یہ اوپر پتھر بنائے ہوئے یہ پتھر کے اوزار جو ہیں اوپر دیکھ لو یہ ان کی تصویر دی ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ قدیم پتھر کا زمانہ تھا یہ کیا تھا بھئی یہ تہذیب کا دور نہیں تھا پھر آ گیا درمیانہ درمیانی پتھر کا زمانہ یہ ہے آگے درمیانی پتھر کا مطلب ہے کہ اب اوزار جو ہے وہ تراشے گئے پتھر کے اوزار کیا کر گئے تراشے گئے اس کے بعد جو ہے آ گیا کانسی کا زمانہ دیکھ رہے ہیں کانسی کس کو کہتے ہیں یہ ایک قسم کی دھات ہوتی ہے کس طرح کی کہ جست اور تانبا جست اور دونوں کو ملاؤ تو کانسی بنتا ہے یہ پھر وہ اوزار پڑے ہوئے نیچے یہ اوزار کس کے ہیں کانسی کے دکھا رہے ہیں اب یہ کیا یہ کانسی کا زمانہ ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں کہ ابھی بھی انسانیت کی تہذیب جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی تہذیب آگے ہے تہذیب آگے ہے یہ دیکھیے گا تہذیب کو یہ شروع کرتے ہیں یونان سے کس سے یونان سے شروع کرتے ہیں اور یہ ہے یہ ہے جی اور کدھر گیا ہاں یہ کاسی کا دور پھر یہ کاسی کا دور چلتا ہے یہ ہے میسو کٹامیا کی تہذیب ہاں یہ اسی طرح چل رہے ہیں اس کے یعنی کاسی کے اوزار کاسی کے اوزار چلتے ہیں ہاں لیکن تھوڑی شکل ان کی بدل گئی پھر آ گیا جی یہ آ گیا حضرت مصری تہذیب وہ بحریہ ٹاؤن میں جس کی تصویریں ہیں دیکھا آپ نے ادھر بورڈ بھی لگا ہوا بحریہ ٹاؤن میں ہاں یہ ان کے باپ دادا وہی یہ ان کا باپ کھڑا ہوا اور یہ ان کی اماں بحریہ ٹاؤن والے دیکھ رہے ہیں نا ہاں۔ اچھا پھر آگے چلتے ہیں مصری تہذیب کے بعد پھر جی آ گئی یہ جناب یہ فرون وغیرہ تھا بنا رہے ہیں مصری عورتیں کیلنڈر وادی سندھ کی تہذیب یہ ان کی ماں کھڑی ہے اب یہ پاکستان کی تہذیب شروع کرنا چاہتے ہیں وادی سندھ کی تہذیب آ گئی پھر یہ انہوں نے موجو موجو داڑو داڑو جان موہن جو دڑو موہن جو دڑو کے کھنڈرات کھنڈرات یہ بتا رہے ہیں یہ دکھایا انہوں نے یہ دکھانے کے بعد پھر آگے چل رہے ہیں جی یہ دو پہیوں والی گاڑی بھی جو ہے وہ موجودانوں کے اندر دکھاتے ہیں پھر یہ تر اچھا یہ آگے آ کر سلسلہ چلتے چلتے آ جاتا ہے تہذیب کی کہانی لوہے کا زمانہ ہے اس کا مطلب ہے جس وقت سے اوزار لوہے کے آئے تو پھر انسان شروع ہوا یعنی انسان کی تہذیب شروع ہوئی مہذب انسان پھر بنا اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس لوہے کے اوزار ہیں وہ انسان ہے اور جس کے پاس نہیں ہے واہ واہ لانت پڑے یہودی حرام جو اسی وجہ سے سر سید کتے نے کہا تھا کہ محمد کا دور تہذیب کا ابتدائی دور تھا لہذا محمد نے کچھ تہذیب حاصل کی تھی کچھ زیادہ تر محمد غیر مہذب تھا تھوڑی سی تہذیب اس نے حاصل کی تھی اور وہ کہتا ہے سر سید اپنی تفسیر میں کہ یہ جو حج کے موقع پر سلے کپڑے پہنے جاتے ہیں دو چادریں وہ کہتا تھا یہ وہی ابراہیم بڈھے واشی حضرت ابراہیم السلام متعلق کہتا ہے ابراہیم بڈھے واشی نعوذ باللہ یہ اس کی وحشت یعنی وحشت کی ایک نشانی رہ گئی اب بنیاد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب ان حرام زادوں نے کیوں یہ تاریخ بنائی ایک ہوتا ہے تاریخ نویسی ایک ہے تاریخ سازی ارے بھائی واقعات ہو چکے ہوں پھر ان کی تاریخ لکھنا یہ تاریخ نبی سی ہے اور مورخ کا یہی فرد ہوتا ہے یہی کام ہے کہ وہ تاریخ لکھے ایک ہے تاریخ سازی اندازے اور تکوں کے ساتھ تاریخ بناتے جانا کسی چیز کو دیکھ کر کہنا یہ ایسے ہوگی ایسے ہوگی اور پہلے ایسے ہوگی اس کو تاریخ سازی کہتے ہیں ارے یہ ماں چودوں کا ٹولا جو یورپ کا ہے یہ تاریخ بنا ہیں لکھتے نہیں ہیں یہ تاریخ اب بہن چودوں نے آسار قدیمہ ڈھونڈے اور کہنے لگے پہلے یوں تھے یوں ہوں گے یوں ہوں گے یوں ہوں گے یوں ہوں گے یوں ہوں گے یوں ہوں گے تیری ماں پر گھوڑا چڑھے تمہیں کیسے بھائی آگے یوں ہوں گے یوں ہوں گے یہ تاریخ بنانے کا کون سمجھا کام ہے بھائی یہ کہاں سے آیا بھائی یوں ہوں گے یہ تاریخ ہے تاریخ تو یوں ہوتی ہے کہ یوں تھا تاریخ لکھنے والا یہ لکھتا ہے یوں تھا اور تم حرامی کہتے ہو یوں ہوگا لگتا ہے یوں ہوگا تیری ماں کو لگتا ہے کیا اب یہ جو ہے نا ایک بنیادی فرق میں نے آپ کو سمجھایا ان کتوں نے یہ کام یہودیوں نے کیوں کیا کہ در حقیقت وہ اپنی تا اپنے آپ کو مہذب مقبول عام دنیا میں سب کے لیے پیشوا ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تاکہ لوگ ہماری تعلیم ہماری تہذیب کو اپنائیں اب ان کی کتوں کی مجبوری تھی کہ قرآن مجید نے جو معیار رکھا تھا وحشت اور تہذیب کا تہذیب یعنی انسانیت اور حیوانیت کا اس کو مٹایا جائے ایک نیا فرضی بنایا جائے ان حرامیوں نے ایک فرضی بنایا وہ کیا وہ ہے یعنی یہ اوزار اور اسباب زندگی جو ہیں ان کو معیار بنایا حالانکہ حقیقت یہ ہے جیسے آپ جانتے ہیں کہ انسان سامان سے نہیں سامان انسان سے وہ سر سید کتا جو ہے جو سر سور کتا ہے اس کتے نے جیسا کہ دنیا اخبار کے اندر ہے دنیا اخبار کے ٹکڑا پاپ کے سامنے ہے اس کے اندر جس میں جس طرح لکھا ہے کہ ایسے سر سید نے کیا کہا تھا دیکھو بھائی اس نے کہا میں صاف سی بات کرتا ہوں انگریزوں کے سامنے ہندوستانی لوگ جو ہیں وہ گندے جانور کی طرح ہیں توجہ کیا کہا تھا اس نے گندے جانور کی طرح ہیں ایمان سے بتاؤ انگریز ماں چوتتے ہیں کہ نہیں اور ہمارا گندے سے گندا مسلمان ادھر یہ کام کرتا ہے نہیں کرتا وہ کہتا ہے گندے جانور سے گندے بدتر یہ مسلمان ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں اب بات کو سمجھنا میں نے کہا حضرت بات ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ گندے جانور کے بیٹے بنیں گے سور یا کتے کے بیٹے بنیں گے اس وجہ سے کہ آپ بھی تو ہندوستان میں اور آپ کے باپ بھی اور ہندوستان والے آپ کے بیان کے مطابق کون ہیں گندے جانور سے بھی گندے انگریزوں کے سامنے گندے جانور کی طرح ہیں تو اس کا مطلب ہے حضرت سر سید صاحب آپ جو ہیں وہ سور کے بچے ہیں یہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں نا جب ہم سے کوئی پوچھے یار تم نے سر سید کو کیوں سور کا بچہ کہا تو ہم کہیں گے کہ وہ خود کہتے تھے کہ ہندوستانی وہ ہے انگریز کے سامنے وہ گندے جانور جیسے ہیں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فی ذات ہی جو ہے وہ انسان نہیں لیکن انگریزوں کے سامنے سور کے بچے ہیں انگریزوں کے سامنے اب وہ حرامی کیوں کہہ رہا ہے سور کا بچہ بھائی اپنے آپ کو اس وجہ سے کہ جی وہ سازا ساز و سامان جو ہے وہ انگریزوں کے پاس ہے اوزار لوہے کے لوہے کے اوزار انگریزوں کے پاس ہے تو لوہے کے اوزار سے انسان بنا ہے اچھا اچھا اچھا میں نے میں نے اب میں سمجھ گیا میں نے کہا کہ یوں آپ اپنے باپ کے نہیں ہیں بلکہ لوہے کے راڈ کے ہیں کیونکہ لوہا لگے تو پھر ہی ترقی ہوتی ہے بندہ تو پھر بنتا ہے تہذیب پھر آتی ہے تو معلوم ہوا یہ سکولی جنس جو ہے یہ لوہے کے راڈ کی نسل ہے یہ غلط تو نہیں کہا میں نے کیوں بھائی ان کے منہ کی بات کہی ہے کون سا مجرم میں اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کتاب اب کی ہے تو پہلے یہ نہیں تھی جب سے فرنگیوں نے تعلیم دی اس کے اندر یہی نظریہ انہوں نے پہلے دن سے رکھ دیا تھا کیوں کہ ان کا مقصود یہی تھا کہ ثابت کریں ہم عظیم ہیں ہم ہم مہذب ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ نظریہ پہلے دن سے پیش کرتے تو ان حرام دادوں نے پہلے دن سے پیش کیا یہ کتاب ہے ایجادوں کی کہانی ہے ہاں جی یہ انیس سو پینتالیس کی ہے پاکستان بننے سے بھی پہلے یہ ایجادوں کی کہانی جو ہے یہ میرے پاس موجود ہے اس یہ نو صفحے پر انسان کی کہانی لکھی ہوئی ہے اور یہ دیکھو یہ وہی جانور بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں وہ شکلیں جو آپ ان کتابوں میں دیکھ چکے ہیں یہ بیان ہی وہی شکلیں ہیں یا نہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی یہی تعلیم تھی اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی ٹھیک ہے اب یہ بتاؤ یہ بدترین دنیا کا کفر ہے یا نہیں اس سے نبی کیا ثابت ہوئے نہ نبی رسول رہے نہ وہ رہی نہ کتاب کوئی انجیل نہ تورات نہ کوئی چیز کیونکہ جب جانور لنگور سے انسان بنے تو لنگور کے بچوں پر کیا وہی آئے گی اللہ تعالیٰ کا کیا ان کے ساتھ رابطہ رہے گا تو یہ تمام چیزوں سے بدتر کفر ہے تمام کفروں سے بدتر کفر ہے اور یہ شروع دن سے چل رہا ہے اور حکومتیں چلا رہی ہیں تو تمام حکومتیں ان کے ساتھ متفق ہو کر مشرق کافر مرتاد ہوئی کہ نہیں یہ کتنا وجوہ ہو گئے چھ میں گنتا گنتا تھک جاؤں گا گنواتے گنواتے تھک جاؤں گا لیکن ملا جو ہے اس کے منہ کے اندر جب تک حلوے کی پلیٹ نہیں جائے گی رجے گا نہیں پلیٹ تو نو بھائی پلیٹ پلیٹ تو نو بھائی بلکہ پورا دیکھ تن دو تاکہ یہ رج جائے بغیرت یہ بغیرت رجنے کا نہیں ہے یار یار یہ یہ کیا ہے ایسے میں سے چلتا رہتا ہے یہ تو کفر بنتا ہے اچھا اتنے حرامی ہیں ہمارا کفر نہ بھی بنے تو بنا لیتے ہیں کہتے ہیں یہ پکا کافر ہے اور ان کے ہزاروں کفر نظر آئیں تو پھر بھی وہ کیا ہوتے ہیں لطیفے کی بات سنا ایک لطیفے کی بات جب <coughs> ملا بیٹھا ہوتا ہے نا توجہ جب ملا بیٹھا ہوتا ہے شریعت شریعت کو سامنے رکھ کے توجہ اس کو اور دستور اور انگریز سامنے نہیں ہوتا اس وقت تو چھوٹی چھوٹی بات پر کافر کافر کافر کافر یہ کافر وہ کافر وہ دربار پہ جاتا ہے کافر ہے چادر چلاتا ہے کافر ہے حلوہ کھاتا ہے کافر ہے گیارہویں کھاتا ہے کافر ہے وہ دوسرا آ جاتا ہے وہ کہتا ہے وہ پاک کا گستاخ ہے کافر ہے گیارہویں کا منکر ہے کافر ہے میلاد کا منکر ہے کافر ہے وہ شیعہ اٹھتا ہے وہ امام حسین کو وہ امام حسین کا ماتم نہیں کرتا کافر ہے یہ بہن چوت جب اپنے آپ کی ایک مظلومہ شریعت جو بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اندر بیٹھے ہوں تو پھر کہتے ہیں کافر کافر کافر کافر کافر اچھا جب یہ ماحول دستور کا ہو دستور کا ماحول ہو اور انگریزی ماحول ہو انگریزی ہاں، اور انگریزیت سر پہ سوارو پھر ملا کا فتوا جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے سوڑا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے موٹے موٹے کفر بھی آ جائے یار دیکھو یہ تو یہ بات پائی جا رہی ہے نہیں تو اس کے ہوتے کافر کیسے ہو سکتا ہے بھائی عجیب بات ہے بھائی جب حضرت بیٹھے ہوں ارے بھائی شریعت کو ذہن میں رکھ کر تو پھر کفر ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے تکفیر کے فتوے کفر کے کھلتے جاتے ہیں اور پھر شاید ہی کوئی باہر نکلے وہ کہے گا وہ کافر وہ کہے گا وہ کافر وہ کہے گا وہ کافر وہ کہیں گے ہم سارے کافر اور جب یہ بات آ جاتی ہے انگریز کی تو پھر ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے پھر فتوے سنگڑنے شروع ہو جاتے ہیں وہ لڑکے کتاب لاؤ جلدی کرو اشرف علی تھانوی اور آزادی وہی گرم میں نے کہا دو چیز دو وہ دودھ پتی دے دو وہ ڈوب مرن پھر پانی ٹھنڈا رکھ دنیا ہاں وہ بات چل نکلی تو سمجھائی دیتا ہوں یہ میرے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے ہاتھ میں ہے مولانا اشرف علی تھانوی اور تحریک آزادی پروفیسر احمد سعید پروفیسر احمد سعید کی لکھی ہوئی بولتے نہیں مرے تو اس کے اندر ایک عجیب بات لکھی ہے کہ مدرسہ دیوبند کو بنانے والا جس کو قرار دیتے ہیں اس کا کیا نام تھا قاسم نانوتوی کیا قاسم نانا توی توی نانو نانو اچھا یہ دیکھیے گا کہ عجیب بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت کے پاس ایک شخص آیا یہ صفحہ نمبر کتنا ہے بھائی گیارہ بارہ بولو بولو بولو یہی ہے نا کتنا ایک شخص آیا سر سید کے مطابق سر سید کے مطابق کو جانتے ہیں آپ کہ جنت کا منکر ہے فرشتوں کا منکر ہے دوزخ کا منکر ہے نبی پاک کو واشی کہتا ہے کیا کیا کہتا ہے اب یہ آپ کے سامنے اس کی تفسیریں وغیرہ یہ تو تمام دنیا جانتی ہے لیکن اس کے باوجود جب حضرت کے سامنے قاسم نانوتوی کے سامنے یہ تمام چیزیں تھیں اور پھر آ کر کو پوچھتا ہے حضرت نہ پوچھتا نہیں ہے وہ یعنی ایک استفتا تھا جس پر فتوے پہلے موجود تھے کفر کے کس کس کے کفر کے سر سید کے تو وہ کاغذ لایا کاشم نانوتوی کے پاس کہ حضرت آپ اس کی تصدیق کریں اور اس کے کفر ہونے پر مہر لگائیں تو حضرت نے کیا کہا جب سر سید کا یہ جواب مولانا کاسم اچھا تو پھر حضرت نے نا تحقیقات کی غرض سے تحقیقات کی غرض سے حضرت نے کہا پہلے تحقیق تو کرنے دو ایسے کافر لکھ دوں پھر آپ نے خط بھیجا سر سید کو تین عقیدے لکھے کتنے خدا پر آپ کا عقیدہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا عقیدہ کیا ہے قیامت کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے تین عقیدے لکھے اس نے کہا خدا تعالی مالک عدل اور سانے تمام کائنات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا بادل خدا بزرگ تو یہ قصہ مختلف اور تین نمبر قیامت ہے تین لکھ دیے تین جواب دے دیے جب یہ جواب نانوتوی کے پاس پہنچا تو حضرت نے توجہ ان لوگوں سے جو فتوا پر دستخط کرانے آئے تھے فرمایا کہ تم اس شخص کے خلاف دستخط کروانا چاہتے ہو جو پکا مسلمان ہے یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا مالک سمجھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سمجھ لے اور قیامت کو برحق سمجھ لے چاہے پھر وہ لاکھوں کفر کرتا رہے سر سید کی طرح تو وہ پکا مسلمان ہے وہ اچھا ایمان سے بتانا جتنے سنی ہیں یہ سارے یہ ان تینوں چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں بولو تو ان حرامیوں سے پوچھو یہ کافر مشرق کیوں ہیں حرامی کتے بات آئی سر سید کی کیونکہ وہ انگریز کے پلیٹ فارم سے تھا کس سے تھا تو اس کے لیے تین چیزوں کو ماننا مومن ہونے کے لیے کافی ہو گیا مسلمان ہونے کے لیے اب دنیا کے سب کا کفر کرتا رہے سر سید کی طرح تو مسلمان ہے اور جب باری آتی ہے ہمارے مسلمانوں مسکینوں کی تو کیونکہ یہ انگریز کے پلیٹ فارم سے نہیں اترے ہوتے اس وجہ سے کتے یہاں پر محل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار کی طرف رخ کرے کہ مدد مانگنے جا رہا ہوں اللہ کا ولی ہے اللہ سے کچھ لے کر دے دے تو ادھر کافر مشرق ہو جاتا ہے وہ حرامی سر سید کے ہزاروں کفر پی گیا تین چیزوں پر مومن بنا دیا اور مسلمانوں کے سارے سارے ایمانیات پی کر محاذ ایک ایک بات وہ بھی جو کفر نہیں بنتی اس پر کفر کے فتوے لگاتے ہو حرام سمجھ نہیں آئی یہ اصل بنیاد بتا رہا ہوں ان ملاؤں کی کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں دیکھو یہ وہاں بھی ہیں آپ کو معلوم ہے بیس تراویاں پڑھتے ہیں عرب والے سعودی عرب والے ان پر کوئی فتوا نہیں ہے اور ہماری بیس پر بدت بدت بدت بدت آؤ مناظرہ کرو پانچ پانچ لاکھ کے انعام رکھتے ہیں ایسے ہے اس کا مطلب ہے بھائی یہ کوئی خبیص جن سے اور ہیں یہ ملاؤں کی لانت جن سے ہیں جی تو اب اب بتائیں یہ کتنے کفر میں نے گنوا دیے چھ لیکن چھ کفروں پر گزارا ان کا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ آگے مسئلہ فرنگی اور اس کی نسل کا ہے تمہارا ہمارا ہوتا تو پھر تو ہم چھوٹی سی بات پر کافر ہو جاتے لیکن یہ معاملہ ان کا ہے جن کی طرف سے ملاؤں کے پاس گرانٹیں آتی ہیں اب یہ چھ کیا میں چھ سو اور چھ ہزار کفر گنا ہوں تو ان حرامیوں کی نظر میں پھر بھی کفر بات نہیں سمجھے یار منہ توڑ باتیں ہیں یا نہیں ہیں چلیے یہ چھ باتیں ہیں کافی ہیں یہ تو ابھی اجتماعی چل رہی ہیں جماعتی کوفرن کے لگا اجتماعی چل رہی ہیں اور میری پھر ایک بات ایک اور آ گئی ایک کوفر اتنا بڑا جو جی میرے یاد رکھنا اور کل مجھے یاد دلانا ان شاء اللہ پیش کروں گا ہاں جی وہ ان کا جو ہے وہ تعزیرات پاکستان اور وہ گستاخ رسول کی جو سزا وغیرہ کے متعلق ہے وہ آئے گا ان حرامیوں کے جو سارے کفر مذہب واضح تو کروں کتنے بڑے گستاخ رسول اور جو واجب القتل ہیں حرامی اس ملا سے کہو کس کو چھیڑ بیٹھا ہے یہ تو بڑا کام خراب ہے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی یہ چشتی کیا ہے یہ تو جنگل کی آگ ہے یہ جب چھڑ پڑتا ہے تو چھڑ پڑتا ہے رکنے میں نہیں آتا اس نے کیا سمجھا ہے ہم نظامیہ سے فارغ ادھر اللہ کے فضل ہے اسی وجہ سے ہم ہم کون سے مدرسے سے پڑھے ہیں یشک کا مدرسہ ہے یشک کا مدرسہ ہے میرے بھائی وہ باتیں کرتے ہیں جو کتابوں میں آپ سب کو نہیں ملتی <coughs> سمجھ لگی ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا آپ کون سے مدرسے سے پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے علماء کو بولنے نہیں دیتے آپ فرماتے ہیں جو گم نام مدرسہ ہے یہ یاد کیا مکتبی عشق کے انداز نرالے دیکھے مکتبی عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق عشق جو ہے عشق کے مدرسے میں ادھر یہ جو کتابوں کے مدرسے ہوتے ہیں نا علم کے مدرسے او میرے بھائی ادھر جس کو سبق یاد ہو جاتا ہے کہتے ہیں جاؤ چھٹی ہو گئی اور ادھر جو سبق یاد کر لیتا ہے داتا علی اجمیری کی طرح پھر کہتے ہیں بھائی جانا کدھر ہے اب ادھر کے رہو گے ہاں۔ اور سر میں کہتا ہوں مکتب عشق کے انداز نرالے دے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا ہے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد ذرا ذوق سے کہہ دیں اس کو چھٹی نہ ملی جسے وہ تاری نانی تو نہیں مر گئی بولو جس کو اس کو چھٹی نہ ملی یہ چنگا تو جوڑ جوڑ کے لے گیا سمجھ لگی گل دی شاہ شاہ حسین رحم اللہ مادو لال حسین دربار نے شاہ حسین کا شالا مار دال کا شیر لکھ لیا او یاد عشقیات شلائی عشق آتش لائی ہے سانو لگ گئی بےکھ پیاری سانو لگ گئی بےخ پیاری سینے نہ سمائی کے بچائی یادکیات شلائی حق دی جڑی سچی یاد ہے نا جڑی ساڈے وسوں ہی باہر لکھ ڈکنے ڈکیندی ملا بس کیا کریں یار دعا مانگتے ہیں جن کے نصیب میں ہدایت ہے ان کو ہدایت ملے اور جن کے نصیب میں عذاب علیم ہے ان کو عذاب علیم ملے تو یہی یا دعا دے سکتے ہیں یا بد دعا دے سکتے ہیں چلو جی